حمران کہتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ قبولیت اسلام کے بعد ہر روز غسل کرتے تھے ایک دن میں نے ان کے لیے نماز کے لیے وضو کا پانی رکھا بس جب انہوں نے وضو کیا تو کہا میں نے تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث بیان کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ وہ میں تم کو بیان نہیں کروں گا حکم میں ناس نے کہا اے امیر المومنین اگر وہ بھلائی پر مشتمل ہوگی تو ہم اس پر عمل کریں گے اور اگر اس میں کسی شر کا تعین کیا گیا تو ہم اس سے بچیں گے یہ سن کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں تم لوگوں کو بیان کر دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضو کی طرح وضو کیا اور پھر فرمایا جس نے اس وضو کے مطابق وضو کیا اور اچھا وضو کیا پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا اور رکو و سجود کو مکمل کیا تو یہ نماز اپنے اور سابقہ نماز کے درمیان والے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی جب تک تباہ کرنے والے یعنی کبیرہ گناہ سے بچا جائے گا حدیث نمبر ایک ہزار چودہ مسند احمد